یحییٰ بن سعید محمد بن بکیر اور حجاج بن محمد نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں سے کسی بھی چیز کو باندھ کر قتل کرنے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تریسٹھ